والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من من الأهوال كم باللمس راحته وأطلقت ريقة اللمم واجب الاحترام معزز خواتین اسلام بیان کا موضوع تو کچھ اور چل رہا تھا سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس موضوع کا دوسرا حصہ ابھی باقی تھا حضرت مفتی صاحب جان بڑھ گا کو اچانک سفر پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ یہاں سے تشریف لے گئے تو جو موضوع ان کا چل رہا تھا اس کو تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں خود اس کی تکمیل فرمائیں گے میں نے قرآن کریم کی جو آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے اور قرآن کریم سے بھی تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت تک سلامت رہتا ہے درست رہتا ہے سیدھا رہتا ہے مستقیم رہتا ہے جب تک وہ دو کیفیتوں کے درمیان رہے شعب الایمان میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا المان بین الخوف والرجا کہ بندے کا ایمان خوف اور امید کے درمیان میں یعنی اللہ رب العزت کا خوف اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف اللہ رب العزت کی ناراضگی کا خوف اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہونے کا خوف اس کی حیبت یہ انسان کے دل پر ساری ہو یہ ایمان کی علامت ہے ودینہ امن خشیت ربهم مشفقون ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف کی وجہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں ان کے رونگتے کھڑے رہتے ہیں ان پر ایک خوف اور ایک پریشانی کی کیفیت تاری رہتی ہے لیکن یہ پریشانی اور خوف کی کیفیت اگر انسان پر ایسی دائم ہو جائے کہ ہر وقت انسان صرف اسی کیفیت کا شکار رہے تو شیطان کا لکما بن جاتا ہے شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو جب تمہارے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے تم بس اپنے رب کے غضب کے ہی مستحق ہو گئے تمہارے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے جب تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں رہے اور تم تو ایسا عمل کر ہی نہیں سکتے جو اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہو اللہ رب العزت کے مقام اور مرتبے کے لائق ہو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جانے کے قابل ہو تب تم فضول محنت میں کیوں لگے ہوئے ہو تب تم ان اعمال کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے شیطان یہ بات سمجھا کر اور اس کے گناہ انسان کو دکھا کر انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے اور انسان کو عمل سے بٹھا دینا چاہتا ہے تب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اور کیفیت انسان کو اپنانے کا حکم آیا کہ نہیں تم اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھو اسی کو رجا کہا گیا کہ دیکھو تم اپنے اعمال کی وجہ سے ڈرتے تو رہو اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتے تو رہو لیکن پھر اعمال کو چھوڑو نہیں بلکہ اعمال میں لگے رہو کہ ہمارا رب غفور اور رحیم بھی ہے ہمارا رب رحمان بھی ہے ہمارا رب رعوف بھی ہے ہمارا رب عفو بھی ہے وہ معاف کرنے والا مہربان ہے وہ ماؤں سے زیادہ شفیق ہے وہ ضرور ہمارا ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول فرما لے گا وہ ضرور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو بھی قبول فرما لے گا وہ اپنی شان کے مطابق ہم سے معاملہ کرے گا ہماری شان کے مطابق ہم سے معاملہ نہیں کرے گا تو انسان یہ سوچ کر عمل میں لگ جائے اور اللہ رب العزت سے معافی اور جنت اور رضا کی امید اپنے دل میں بٹھا لے بس وہ شخص پورا کا پورا مومن ہو جاتا ہے اگر ان دونوں کیفیات میں سے کوئی ایک کیفیت بھی انسان کی زندگی پر حاوی ہو جائے اس طرح کہ دوسری کیفیت باقی نہ رہے انسان گمراہ ہو جائے اگر خوف ایسا تاری ہو گیا جس کے ساتھ امید نہ رہی انسان تباہ و برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو جانا وہ میں یقن تمہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے سوائے گمراہ لوگوں کے سوائے راہ گم کردہ لوگوں کے کوئی بھی مایوس نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا لا تیسو من روح اللہ انہو لا ییسو من روح اللہ اللہ القوم الكافرون رب العزت کی رحمت سے اللہ رب العزت کی مغفرت کے فیض سے مایوس ہرگز نہ ہو اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے فیض سے مایوس ہونے والے تو کافر ہو جایا کرتے ہیں اور اگر اس کے برخلاف امید کی کیفیت ایسی غالب آ گئی جیسے عام طور پر لوگوں کو ہوتا ہے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں اور جب کوئی سمجھانے والی بات کرے روکے جہنم کا تذکرہ سنا کر ڈرانے کی کوشش کرے اللہ رب العزت کی حیبت اور جلال کا منظر سنا کر ڈرانے کی کوشش کرے قیامت کے دن کی ہول ناکیاں بتا کر ڈرانے کی اور گناہوں سے روکنے کی کوشش کرے انسان بڑے فخر سے اور بڑے عجیب انداز میں کہہ دیتا ہے جی اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والے ہیں اللہ رب العزت رحمان و رحیم ہے اللہ رب العزت بہت بخشنے والے ہیں ہماری بخشش ہو جائے گی ہم نہیں پکڑے جائیں گے جب یہ کیفیت آ جائے کہ خوف نہ رہے امید کا اتنا غلبہ ہو جائے پر میں تزندہ تھا ایسا آدمی تو زندگی ہو جاتا ہے اسلام پر نہیں رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب مثال بیان کروائی جنوبہ میں تحت جبل علمت علیہ مومن سے جب گناہ ہو جائے تو اس کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے وہ اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ اس کے سر کے اوپر مسلط ہو گیا اور وہ اس پہاڑ کے نیچے یہ پہاڑ کسی وقت بھی اس کے سر پر گر جائے گا اور انسان کو پیس کر اس کا قیمہ بنا کر رکھ دے گا ذرا سوچیے اگر کسی انسان کے سر کے اوپر ایسے کوئی پہاڑ معلق کر دیا جائے یا ایسے کوئی بہت وزنی چیز لٹکا دی جائے اور اس کے نیچے اس کو بٹھا دیا جائے ہر وقت اس انسان کو یہ خطرہ لاحق ہو کہ یہ چیز اچانک میرے سر کے اوپر گر جائے جائے گی اور میری زندگی کو ختم کر کے رکھ دے گی میرے جسم کو پیس کر اس کا کیما بنا دے گی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی وہ انسان کس حالت میں ہوگا ذرا اس حالت کا تصور کر لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کے بارے میں اتنا حساس اتنا ڈرنے والا اتنا خوف زدہ رہنے والا ہوتا ہے کہ یہ گناہ تو میرے سر پر ایسے پہاڑ کی طرح لٹک گئے یہ کسی وقت بھی میرے اوپر گر جائیں گے اور مجھے اسے ہلاک اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے وہ اسی خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت سے رو رو کر توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑاتا ہے کہ یا اللہ میرے سر سے اس بوجھ کو ہٹا دیجئے میرے اوپر سے اس پہاڑ کو ٹال دیجئے یہ میرے اوپر گر کر مجھے برباد نہ کر دے اور فرمایا وہ ان الفاجرہ اور جو شخص مومن نہیں ہے یعنی دل سے زبان سے تو کلمہ پڑا زبان سے تو اسلام کا اقرار کیا لیکن اس کے دل میں ایمان ایمان نہ اترا یعنی اس کے دل میں یہ امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت وجود نہیں بلکہ صرف امید کی کیفیت میں رہ کر ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ بس اللہ معاف کرے گا اللہ معاف کرے گا جو گناہ کرنے کا موقع ملے یہ سوچ کر کر لیتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا فرمایا ایسا فاجر آدمی یا انفی وہ تو اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک مکھی اس کی ناک پر بیٹھ بیٹھ گئی کالا بھی ہاکا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایسے اشارہ فرمایا بتا رہا بھی کہ وہ ایسے اپنی مکھی کو اڑا دیتا ہے بس اپنے گناہوں کی کیفیت اس انسان کے دل پر ایسی ہی تاری ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی مومن نہیں بلکہ اس کو الفاظر اللہ رب العزت کے نافرمان بندے سے تعبیر پر اللہ رب العزت کے باغی بندے سے تعبیر فرمایا اللہ رب العزت کے کو ناراض کرنے والے بندے سے تعبیر فرمایا انسان صرف اتنا سوچ لے اپنے مقصد تخلیق میں غور کر لے قرآن کریم کی اس آیت میں جس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اے انسانوں اور اے جنات یاد رکھو تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ مقصد سن لو اب تمہیں اس دنیا کی جو زندگی دی گئی ہے اس میں صرف اپنے اسی مقصد کی تکمیل میں لگے رہنا ہے ماں خلق الجنا ونس اللہ لیابدون ہم نے انسانوں اور جنات کو کس لیے پیدا فرمایا اللہ لیابود صرف اس کام کے لیے صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں لیا بجون کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مخصوص عبادت کر لیں کوئی مخصوص عمل کر لیں نماز پڑھ لیں یا صرف روزہ رکھ لیں یا صرف زکات دے دیں یا صرف حج کر لیں یا صرف جہاد کر لیں یا صرف اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر لیں یا لوگوں سے اچھے انداز میں پیش آ جایا کریں یا آپس کے معاملات کو درست کر لیں لیا بزون کا مفہوم بہت عام ہے کسی ایک معنی میں خاص نہیں عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ غلام ایسا شخص جو نہ اپنی جان کا مالک ہو نہ اپنے مال کا مالک ہو نہ اپنے ارادے کا مالک ہو اس کی جان بھی اس کے آقا کے لیے اس کا مال بھی اس کے آقا کا اس کا ارادہ اس کی خواہش اس کی پسند نہ پسند سب اس کے آقا کی مرضی کے تابع ایسے شخص کو عبد کہا جاتا ہے غلام کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا یا بدون ان لوگوں عورتوں کو اس لیے پیدا کیا گیا مردوں کو اس لیے پیدا کیا گیا عورتوں کو اس لیے پیدا کیا گیا جنات کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ اللہ کے پورے پورے بندے بن جائیں کھائے وہی جو ان کا آقا ان کو اجازت دے پہنے وہی جو ان کا آقا ان کو پہننے کی اجازت دے پسند اسی بات کو کریں جس کو ان کا آقا اور ان کا مالک پسند کرے اس بات کو نا پسند کریں جو ان کا آقا اور مالک نہ پسند کرے جب کوئی انسان ایسا ہو جائے وہ بندہ کہلاتا ہے وہ غلام کہلاتا ہے اور پھر اپنے ان عباد کے لیے عباد الرحمان اللہ کے بندوں کے لیے اللہ نے جنتیں بنائی ہیں جنتوں کی نعمتیں بنائی ہیں اور جو غلام ایسا نہیں ہوتا جو اپنی مرضی کو اپنے آقا کی مرضی کے تابع نہیں کر دیتا جو اپنی جان اور مال کو اپنے آقا کی ملکیت نہیں سمجھتا جو اپنی مرضی کی زندگی دنیا میں گزارنا چاہتا ہے اپنے آقا اور مالک کے احکام سے بھاگتا ہے دنیا میں بھی ایسے غلام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو عابق اپنے آقا کا نافرمان کہا جاتا ہے اللہ کا جو بندہ اللہ کی بات نہیں مانے گا اپنی مرضی کو اللہ کے تابع نہیں کر دے گا اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو اللہ کے تابع نہیں کر دے گا وہ اللہ کا بندہ نہیں کہلائے گا بلکہ اللہ کا نافرمان فاجر اور فاطق کہلائے گا انسان اپنے مقصد تخلیق پر غور کر لے صرف ساری زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ اس کو معلوم کہ کیسے رہنا ہے دنیا کے اندر لیکن غور نہیں کیا جائے بہرحال میں جس موضوع پر بات کر رہا تھا وہ یہ کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے ان دونوں کیفیتوں کو انسان جمع کیسے کر لے اپنے اور اس کی زندگی کس طرح ایسی ہو جائے کہ ہر وقت یہ نظر آئے کہ بس یہ انسان امید اور خوف کے درمیان ہی زندگی گزار رہا ہے اللہ رب العزت کی پسندیدہ اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی ما آتوا کیا خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی زندگیوں کا تذکرہ بھی فرما دیا بعد والے لوگوں کے لیے کیونکہ حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں ہی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار ہدایت اور رائے ہدایت انہی سے ملنے والی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا کہ قیامت تک کے لوگوں کے ایمان کو اور عمل کو صحابہ کرام کے ایمان اور عمل پر پیش کیا جائے گا اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا اسی کے ساتھ تولا جائے گا جن کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہوا جن کا عمل صحابہ کرام کے عمل جیسا ہوا فقد وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے وہ لوگ سیدھے راستے پر قرار دے دیے جائیں گے ان لوگوں کو نعمتوں سے سرفراز کر دیا جائے گا اور جن لوگوں کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا نہ نکلا جن لوگوں کا عمل صحابہ کرام کے عمل جیسا نہ نکلا ماہ ہم پی سی کارکن وہ تو دین سے بہت دور پڑے ہیں ان کی زندگیوں کے قریب بھی دین نہیں آیا اس لیے یہ سیکھنا ہے اس لیے یہ جاننا ہے یہ جانچنا ہے صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی قرآن کریم بھی قیامت تک کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھی صحابہ کرام کی حسین تاریخ بھی ہمارے لیے محفوظ کر دی گئی جن سے ہم قیامت تک سیکھ سکیں حضرات صحابہ کرام کے مردوں کی زندگی کیسی تھی حضرات صحابہ کرام کی خواتین کی زندگی کیسی تھی لوگوں میں عام طور پر حضرات صحابہ کرام کے مردوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں عورتوں کو یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ان کے لیے حضرات صحابیات میں جو اتنا حسنا ہے وہ کہاں ہے عام طور پر سب لوگوں کو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں دس لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی میں حدیث کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ دس لوگ وہ ہیں مردوں میں سے جن کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ جنت میں جائیں گے مردوں میں تو دس ہوئے خواتین وہ بیس ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں ایسے ایسے مکانات بنا دیے ایسی ایسی نعمتیں بنا دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بجا بشارت دے دی کہا تم بے خوف ہو کر زندگی گزارو تم جنت میں جاؤ جب صحابہ کرام کو اتنی واضح الفاظ میں اتنے کھلے الفاظ میں بتا دیا گیا کہ جیسے چاہو زندگی گزارو تم جنت میں جاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے دن فرمایا کہ ما ذرہ عثمان ما عامل آباد علیہم آج کے بعد عثمان سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا جیسے چاہیں زندگی گزر غزوہ بدر کے شرکا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے تمہاری طرف دیکھا لالی بدرین اللہ نے آسمان سے جھانک کر آل بدر کو دیکھا فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم میرے بندو اب تم جیسی زندگی مرضی گزارو جیسے چاہو دنیا میں رہو میں نے تمہاری بخشش آج کے دن کر دی آج کے بعد بھی اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے گا تمہیں اس کا ضرر نہ ہوگا ذرا سوچئے اگر یہ بشارت ہمیں مل جاتی ہم میں سے کسی مرد کو کسی عورت کو یہ کہہ دیا جاتا کہ تم جیسی زندگی مرضی گزارو تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا تم جہنم میں نہیں جا سکتے تم ضرور جنت میں جاؤ گے تمہارا کوئی گنا تمہیں نقصان نہیں دے سکتا تم سے آزاد قبر کو بھی اٹھا لیا گیا حسر کی آزاد کو بھی تم سے ٹال دیا گیا ذرا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں ہم کیسی زندگی گزارتے ہم اللہ رب العزت کے لیے شاید ایک نماز بھی نہ پڑھتے اس کے بعد ہم اللہ رب العزت کے لیے شاید ایک روزہ بھی نہ رکھتے اس کے بعد ہم اللہ رب العزت عزت کا نام بھی شاید کبھی نہ لیتے اس کے بعد ہم دنیا میں اپنی ہر خواہش پوری کرتے ہر بدماشی دنیا میں ہم کر جاتے جو کام کرنے کا ہمارا دل کرتا ہم عذاب و عقاب سے بے خوف ہو کر کر کر اس کو جاتے لیکن صحابہ کرام کی تو یہ باتیں سن کیفیت بدل گئی جب انہیں کہا گیا ابو بکر صدیق تم پکے جنت میں جاؤ گے عمر فاروق تم لازمن جنت میں جاؤ گے عثمان و علی تم بھی جنت میں جاؤ گے طلحہ زبیر تم بھی جنت میں جاؤ گے سعید صاحب تم بھی جنت میں جاؤ گے نام لے لے کر جب ان کو بتا دیا گیا ادھر ان کی عورتوں کو بتایا جا رہا ہے خدیجہ تم بھی جنت میں جاؤ گی فاطمہ بنتے اسد تم بھی جنت میں جاؤ گی فاطمہ بنتے عبداللہ بھی جنت میں جائے گی زینب بنتے جہج بھی جنت میں جائے گی ام حرام بن بنتے منہان بھی جنت میں جائے گی ان ساری عورتوں کو نام لے لے کر بتایا جا رہا ہے حضرت حفصہ کو بتایا جا رہا ہے اے حفصہ تیرا تو گھر بھی اللہ کے نبی نے جنت میں دیکھ لیا صاحب کرام کی کیفیت دیکھیے ابو بکر صدیق ساری ساری رات اللہ رب العزت کے سامنے رونے والے بن گئے یہ بات سن کر کبھی پتھر اٹھا کر ان کو ہاتھ میں لے کر کہتے اے پتھروں تم مجھ سے اچھے ہو کبھی درختوں کو دیکھ کر کہتے اے درخت تو ابو بکر صدیق سے اچھا ہے کسی دن تجھے کاٹ دیا جائے گا تیری لکڑی کو جلا لیا جائے گا لوگ تجھ سے فائدہ اٹھا لیں گے ابو بکر صدیق کو اللہ نے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا وہ تو اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا ذرا ادھر مسلمان خواتین کو دیکھیے ہماری ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جن کا مکان جنت میں دیکھ کر ان کو بتا کر گئے کہ اللہ نے تیرے لیے جنت کا مکان کیسا بنایا تاریخ میں جہاں بھی ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے حدیثوں میں جہاں بھی ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے ان کی باتوں کو نقل کرنے والے جب بھی ان کا تعارف شروع کرتے ہیں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے ام المؤمنین حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبا قوامتن اللہ رب العزت کے لیے ہمیشہ روزہ رکھنے والی اللہ رب العزت کے حضور ہمیشہ نماز میں کھڑی ہونے والی جب بھی نماز پڑھنے کا وقت ہوتا یعنی نماز پڑھنا جائز ہوتا نوافل ادا کرنا جائز ہوتا ایسا وقت نہ ہوتا جس میں اللہ رب العزت کو نماز پڑھنا پسند نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس وقت میں نماز نہ پڑھا کرو وہ مقروب وقت جب نہ ہوتے بھائی ملنے کے لیے آ رہا ہے ہماری ماں نماز میں کھڑی ہیں لوگ پڑھنے کے لیے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہماری ماں نماز کی حالت میں کھڑی ہیں اور ساری زندگی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا حضرت حفصہ اس کے بعد بہت عرصہ زندہ رہی لیکن کبھی بھی روزہ افطار نہیں کیا حتیٰ ماں تک تک یہاں کہ اس دنیا سے تشریف لے گئی یعنی ساری زندگی دن میں روزہ رکھا یہ ان لوگوں کا حال تھا جن کو اس کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے خبر دی تھی کہ تم جنت میں جاؤ اور تمہیں تمہارا کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا اس کے باوجود ان کی یہ حالت اور ادھر قرآن ہمیں پکار پکار کر بتا کہ مسلمانوں قیامت آمد کے دن تمہارے ہاتھ بھی تمہارے خلاف گواہ بن جائیں تمہاری زبانیں بھی تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گی تمہاری کھال تمہارے خلاف گواہ بن جائے گی یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون یہ زمین جس پر تم رہتے ہو یہ تمہارے خلاف گواہ بن جائے گی یوم یذن تحدث اخبارها زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی بتائے گی یا اللہ تیرا یہ فلاں بندہ تیری فلاں بندی جب زمین پر رہتے تھے انہوں نے مجھے اتنے گناہوں سے آلودہ کر دیا یہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہ بن جائے گی یہ ہمارے گھروں کے در و دیوار ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے گے ہمارے اپنے آزاد ہمارے خلاف وکیل بن کر کھڑے ہو جائیں گے قرآن کریم بتاتا رہے گا قرآن کریم پکار پکار کر سمجھاتا رہے گا لیکن ہم بس اس امید کی کیفیت میں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے ہے اللہ معاف کرنے والا کرتے رہو گنا کیا حضرات صحابہ کرام کو پتا نہیں تھا کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والا کیا حضرات صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ رب العزت غفور و رحیم ہیں آکوب ہیں سب کچھ لیکن کیا کیفیت بیان کرنا والذین یؤتون ما آتو یہ صحابہ کرام ایسے ایمان والے لوگ ہیں کہ جس عمل کی اللہ توفیق دے جب اس کو کر لیتے ہیں کس کیفیت کے ساتھ کرتے وہ قلوب ہوں دل ڈر رہے ہو کانپ رہے ہوتے ہیں خوب کس بات سے اللہ و میلا ربی کہ وہ اپنے رب کے حضور لوٹ کر جانے ہوں نماز پڑھی اللہ کی توفیق اور صحابہ کرام کی کیسی نماز کسی کو نماز میں آ کر تیر لگ گیا جسم سے خون بہتا چلا جا رہا ہے کن کہا سورہ یاسین شروع کی ہے اللہ رب العزت کی اتنی پسندیدہ سورہ یاسین کیسے ہو جائے کہ اب بندہ درمیان میں نماز توڑ دے ایک تیر لگنے کی وجہ نہیں ہو کھڑے ایسی نماز پڑھنے والے لوگ ایسی نماز پڑھنے والے لوگ کہ جس میں پوری رات کا قیام ہے عشاء کی نماز کے بعد تکبیر تحریمہ کہی تحجد تک رکو نہیں آئے کھڑے ہیں اللہ رب العزت کے حضور کوئی پورا قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے کوئی قرآن کی ایک آیت پر پڑھ کر بس روتا جا رہا ہے اللہ کے سامنے روتا جا رہا ہے اور پوری رات اسی آیت پہ اس کی گزر گئی اس کو ہوش ہی نہیں کہ ساری رات میں نے اسی میں گزار ایسی نماز پڑھنے والے لوگ جب نماز پڑھ لیتے تو اللہ کے سامنے ڈر جاتے کہ یا اللہ ہم نے نماز تو پڑھ لی آپ نے توفیق عطا فرمائی اذان ہوئی ہمیں آپ کے گھر کی طرف بلایا گیا ہم گئے ہم نے نماز پڑھ لی لیکن ہم بندے ہیں آپ آقا ہیں آپ مالک ہیں آپ کی بڑی شان ہے ہماری یہ نماز آپ کو پیش کرنے کے قابل نہیں ہم اس نماز کو پڑھ کر یہ امید نہیں کر رہے ہمیں اپنی اس نماز سے بالکل امید نہیں کہ یہ نماز آپ کے حضور ہمیں بخشوا دے گی ہم آپ کے سامنے آپ کی طرف لوٹ کر آنے والے آپ ہم سے یہ سوال نہ کیجیے گا کہ اے بندے نے یہ نماز کیسے پڑھی تھی ہم سے یہ سوال نہ کر لیجیے گا اگر آپ نے ہم سے یہ سوال کر لیا ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہم ہلاک ہو جائیں گے وہ قلوب ہوں وزیر تم انبیم راج ہم گناہوں پر نہیں ڈرتے ہم گناہوں پر ایسا خوف اپنے اوپر تاری نہیں کرتے ہمیں اللہ کی نافرمانی کر کے یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اگر اس نے پوچھ لیا یہ سوال کر لیا کہ اے بندے تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا ہم اس کو کیا جواب دیں گے ہمیں گناہ کر کے یہ خیال نہیں آتا صحابہ کرام اللہ کی عبادت کر کے تو نہ آتو اللہ کی توفیق سے نیک اعمال کر کے اللہ رب العزت کے حضور اپنی جانیں پیش کر کے اللہ کے حضور اپنے مال پیش کر کے اللہ کے حضور اپنی ایک ایک صلاحیت کو رب کر کے کلوب ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ڈر رہے ہیں کاپ رہے ہیں الى رب راجیون کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے کون سا عمل ایسا ہو گیا زندگی میں جو اپنے رب کو پیش کر کے کہے گئے کہ یا اللہ اس کی وجہ سے ہمیں بخش دی اس کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دی کوئی عمل ایسا نہیں نیکیوں پر ڈر رہے نیکیوں پر رو رہے اللہ کا ذکر کر کر کے اٹھے دل میں یہ خیال کے ذکر کا حق ادا نہیں ہے اللہ رب العزت کے لیے تلاوت کر کر کے اٹھے روتے ہوئے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں ڈر کے اپنے گھروں کو جا رہے پر میں کہ کانو کلیل من لا یہ جاؤن یہ مومن یہ صحابہ کرام سچے ایمان والے لوگ رات کو بہت تھوڑا سوتے بہت تھوڑا یعنی تھوڑی دیر سوئے اور پھر اللہ کلیلن پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھوڑی رات سو کر زیادہ رات اللہ کے حضور جاگ رہے ہیں اب کانو کلیلم من یا جاؤن رات بہت تھوڑا سا حصہ چھو کر اٹھ کر کھڑے نماز ذکر تلاوت میں مشغول ہیں وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور جب صبح ہوئی ہم اگر ایک رات ایسے اللہ کے حضور عبادت کر لیں صبح جب فجر کی آزان ہو تو بس اس انتظار میں سوئیں کہ آج خواب میں ضرور کوئی بزرگ آ کر جنت کی بشارت دے دیں گے آج خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی وہ فرما دیں گے کہ تم بخشے گئے آج اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی الہام اور تو ضرور ہم پر نازل ہو جائے گا اور صحابہ کرام تھوڑی سی رات سوئے اور ساری زندگی کا ان کا یہ معمول کہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں باقی رات عبادت کرتے ہیں صبح کیا کیفیت ہوتی ہے وہ بل اٹھاری فرون صبح کے وقت اللہ کے حضور رو رو کر استغفار کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ یہ رات کی عبادت میں اتنی کوتاہیاں ہو گئی یہ نماز میں اتنی کوتاہیاں ہو گئی ذکر میں اتنی کوتاہیاں ہو گئی توجہ کامل نہ رہی آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا کا خوف حق ادا نہ ہوا ادب کا حق ادا نہ ہوا خوشو و کا حق ادا نہ ہوا استغفر اللہ استغفر اللہ یا اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ان کمیوں کو معاف فرما دیجیے انہیں کوتاہیوں کمیوں کے ساتھ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما دیجیے وہ بل اچھا یستغفرون صبح کے وقت اپنی عبادت پر استغفار کی اور یہاں گناہوں پر استغفار کی توفیق اتنے جری ہو گئے ہم اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے ایمان سے خوف کی وہ کیفیت نکل گئی جو ایمان کا مدار اور معیار تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لی معصوم اللہ رب العزت کی طرف سے گناہوں سے بچائے ہوئے شخص یہ بھی نہیں کہ گناہ معاف کیے ہوئے بلکہ گناہوں سے بچائے ہوئے انسان جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا جس شخص کے سے گناہ ہو نہیں سکتا وہ اللہ رب العزت کے سامنے کس بات سے ڈرے کس بات کا خوف کھائے جب گناہ نہیں اللہ کی ناراضگی نہیں جب گناہ نہیں اللہ کا غصہ نہیں جب گناہ نہیں اللہ کی خفگی نہیں جب گناہ نہیں تو قبر میں بھی کوئی پریشانی نہیں جب گناہ نہیں تو حجر میں بھی کوئی پریشانی نہیں جب گناہ نہیں تو آخرت کے حساب و کتاب میں کوئی پریشانی نہیں لیکن احادیث پڑھ کر دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم جب رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ایسا روتے کہ سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آیا کرتی دن میں ہر وقت دائم الفکرہ فکرا کرام فرماتے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ فکر کی حالت میں دیکھا الحزن ہمیشہ پریشانی کی حالت میں دیکھا ہمیشہ ایک خوف اور ایک جو غم کی حالت میں دیکھا کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کے حضور جا کر میرا کیا بنے گا ہماری مائیں امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رو رو ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے بخشے بخشائے بندے ہیں ذرا آپ اپنی جان پر رحم فرما لیتے آپ اپنے جسم کو کچھ آرام دے لیتے آپ اپنے آپ کو اتنا نہ تھکایا کرتے آپ اتنا نہ رویا کرتے کتنی اچھی بات ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکونا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں اور پھر اللہ رب العزت کی ایک صفت کا اشتہار ان بڑے لوگوں کے ہمیشہ پیچھے نظر ہوتا ہے اللہ السمد اللہ اللہ رب العزت بے نیاز ہیں اللہ رب العزت مخلوقات سے بے پرواہ ہیں اللہ رب العزت کو مخلوقات کی کوئی پرواہ نہیں کوئی بندہ اللہ رب العزت کا کتنا مقرر بن جائے کتنی عبادت کر لے اللہ رب العزت کی شیطان سے زیادہ عبادت گزار کوئی بن نہیں سکتا لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اللہ نے اس کو بھی جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا بڑے بڑے عابد اور زاہد آخری عمر میں جا کر گمراہ کر دی اللہ رب العزت نے ساری زندگی جنت کے اعمال کرنے والے لوگ آخری عمر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندہ ساری زندگی اللہ رب العزت کی جنت والے اعمال کرتا ہے اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال کرتا ہے لاسا کلام بھی کلیم اور پھر کسی وقت میں ایک بات اس کے منہ سے ایسی نکل جاتی ہے ایک لفظ اس کے منہ سے ایسا نکل جاتا ہے یہ صحیح کو بھی جس کے ذریعے وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے اللہ سمجھ اللہ بے نیاز ہیں اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں یہ لوگ جب یہ سوچتے ہیں یہ ڈر جاتے ہیں کہتے ہیں آج تو اللہ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے تم بخشے گئے آج تو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلا دیا کہ تم بخشے گئے لیکن اللہ سمجھ اللہ بے نیاز ہیں اللہ بے پرواہ ہے کسی بات سے ناراض ہو گئے اپنا یہ فیصلہ واپس بھی تو لے سکتے ہیں اللہ رب العزت پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں اللہ رب رب العزت پر کسی کا کوئی حق لازم نہیں اللہ رب العزت اپنے فیصلے تبدیل کرنے میں مختار ہیں قادر ہیں فعال لما یرید ہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں اس خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم بے پرواہ ہو گئے اگر ہم جنت کا وعدہ سن کر بے پرواہ ہو گئے بے فکر ہو گئے ہم نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی شروع کر دی وہ اللہ جس نے آج جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت کا وعدہ واپس لے کر جہنم کو بھی لازم کر سکتا ہے اس وجہ سے ہمیشہ خوف کی کیفیت اللہ کے نبی پر بھی تاری اللہ کے نبی کے صحابہ کرام پر بھی تاری ابو بکر صدیق جیسے لوگ جن کی مثال نہ اولین میں میں نہ آخرین اللہ کے خوف سے رونے والے عمر خطاب جیسے لوگ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی شخص نبوت کا مستحق تھا اگر کوئی شخص میرے بعد نبوت کے لائق تھا تو وہ یہ شخص تھا لیکن اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم فرما دیا وہ نبی نہیں بن سکتے نبی کے ایسے غلام نبی کے ایسے خالف جن کو بار بار جنت کی بشارت دی گئی جن کے قریب سے شیطان گزر نہیں سکتا کبھی اپنی داڑھی پکڑ کر رات کو نوچتے ہیں کہ اے عمر کاش تیری ماں نے تجھے جنا نہ ہوتا کبھی اپنے دوستوں سے بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ اگر آج آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اترے اور پوری عالم میں اعلان کر دے ساری دنیا کے لوگ اس کی آواز کو سن لیں وہ کہے اللہ نے ساری کی ساری کائنات کو بخش دیا صرف ایک شخص کی بخشش نہیں کی میں یہی سمجھوں گا کہ وہ شخص میں ہوں جس کو اللہ رب العزت نے نہیں بخشا اتنا خوف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے ایسے مقرب صحابی اللہ اللہ نبی صلی علیہ وسلم کی اولاد جن سے چلی اللہ رب العزت کے نبی کی نسل جن سے اللہ رب العزت نے چلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ کرام میں سے ایک زمین پر لیٹ جاتے اپنا چہرہ مٹی پر رکھ دیتے اس کو زور زور سے رگڑتے کبھی زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتے کبھی اپنی داڑھی میں ڈالتے کچی مٹی پر جا کر لیٹ جایا کرتے اور اللہ کے خوف میں رویا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے دیکھتے میرا غلام میرا دوست زمین پر لیٹا ہے مٹی پر لیٹا ہوا ہے سارا جسم مٹی سے بٹ گیا نام رکھ دیا ابو تراب یہ تو مٹی والا انسان ہے مٹی میں کیوں پڑے رہا کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ گھر بار نہیں تھا گھر میں بستر نہیں تھا یہ بات نہیں تھی بس قبر کی یاد کے لیے اللہ کے خوف کو دل میں بچائے رکھنے کے لیے مٹی پر آ کر اونے منہ لیٹ جایا کرتے اپنے آپ سے خطاب کیا کرتے کبھی قبر کھود کر جا کر اس کے اندر بیٹھ جاتے اور خود کو بتاتے کہ اے علی دیکھ یہ تیری قبر ہے تو نے اس قبر میں آنا ہے آ کر اللہ کو اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہے تجھے اس قبر کے سانپ اور بچھو سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے تجھے اس قبر کی تنگی سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے تو ایسے اعمال کیوں نہیں کرتا جس کی وجہ سے تیری یہ قبر کشادہ ہو جائے اللہ کے خوف میں ایسا رونے والے ہماری مائیں اما المؤمنین اللہ کے خوف میں رونے والی صحابہ کرام کی جماعت کا ایک ایک فرد اللہ کے خوف میں رونے والا اللہ رب العزت نے ایسا ایمان عطا فرمایا تھا اللہ رب العزت نے ایسا یقین عطا فرمایا تھا کہ ان کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا لیکن ساتھ اللہ رب العزت کی سفات پر نظر جاتی تھی وہ یہی سوچ کر کہ اللہ پر ہمارا کوئی حق واجب نہیں اللہ سے ڈر جایا کرتے تھے اپنی نیکیوں پر اللہ سے ڈر جایا کرتے تھے ان سے تو گناہ ہوتے نہیں تھے قرآن نے ان کی اس کیفیت کو کیسا حسین الفاظ میں بیان فرما دیا ماں آتو نیکیاں کرتے ہیں وہ قلوب ہوں انہم راجعون اور اس بات سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جانا اتنی حیبت والا کام ہے انسان ذرا اللہ رب العزت کی وسعت اللہ رب العزت کی مخلوقات کی وسعت کو سوچے تو پھر اس کو سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العزت کتنے بڑے ہیں اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں ذرا اللہ کی مخلوقات کو دیکھو اللہ نے عرش بنایا اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں باقی ساری کی ساری کائنات ایسے ہے جیسے ایک بڑے پلنگ کے نیچے ایک چھوٹی سی گیند رکھی ہوتی ہے اس کے اندر ساتوں آسمان بھی ہیں ساتوں زمینیں بھی ہیں ان کے اوپر البحر المحیط بھی ہے پھر ہر آسمان نیچے والے آسمان سے بڑا ہے یہ ساتواں آسمان جو سب سے چھوٹا ہے ہمیں اس کی کنو کا نہیں پتا ہمیں اس کی وسعت کا نہیں پتا اس کائنات کے باقی سارے سیارے زمین سے لے کر آٹار اور مشتری تک سب اس آسمان کے نیچے اس طرح موجود ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی گیندیں ہوتی ہیں پھر اس آسمان کے نیچے جو سیارے موجود ہیں ان میں ہماری زمین سب سے چھوٹا سیارہ ہے اور پھر اس زمین پر جو مخلوقات موجود ہیں ان میں ایک حقیر سی مخلوق یہ انسان ہے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اسی زمین پر سمندر کے اندر ایسی مخلوقات رہتی ہے جن کو اللہ رب العزت وہ رزق عطا فرماتے ہیں جس کا ایک لکمہ اس کائنات کے سارے بھی رو لوگوں سے بڑا ہے اللہ رب اگر وہ چاہیں اگر اللہ رب العزت ان کو سمندروں سے نکال دے اور وہ ایک ساتھ کہتے ہیں زمین کے سارے انسان زمین کے سارے درندے سارے پرندے سارے کے سارے ایک لکمے میں ان کے پیٹ میں چلے جائیں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا فرمائی ان کو اس چھوٹی سی زمین پر رکھا ذرا سوچیے آسمانوں پر اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے وہ کتنی بڑی ہوگی اس کے اوپر جو اللہ کی مخلوق ہے وہ کتنی بڑی ہوگی اللہ نے تو ایک ایک درخت ایسا لگایا جن کی اوپر والی شاخیں اللہ کے عرض کے نیچے نیچے جڑے ان کی ساتویں آسمان دنیا پر موجود ہے اللہ رب العزت نے ایک ایک درخت اتنا بنایا اللہ رب العزت خود کتنے بڑے کتنی بڑی عظمت والے اس حقیر سے اس کیڑے سے بھی چھوٹے اور حقیر انسان کو اس رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے ذرا انسان یہی سوچ لے کام کر رہ جائے رونگتے کھڑے ہو جائے میں اتنے بڑے رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا میں اتنے بڑے رب کے سامنے زبان کیسے ہلاؤں گا اس دنیا میں اپنے سے طاقتور تھوڑی سی مخلوق سامنے آ جائے انسان گونگا ہو جاتا ہے انسان بہرا ہو جاتا ہے انسان کے حواس مختل ہو جاتے ہیں ذرا کسی کے سامنے شیر آ جائے اس کی کیفیت کا تصور کر لیجئے وہ انسان چیخنا چاہے گا چیخ نہیں سکے گا کسی کو آواز دینا چاہے گا آواز برآمد نہیں ہوگی کسی کے سامنے کوئی اور مجھے مخلوق آ جائے انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اسی حقیق اسی بزدل کسی کمزور انسان نے اس کائنات کے رب کے سامنے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو الکبر ساری کی ساری مخلوقات سے ساری کی ساری چیزوں کے تصورات سے بھی بہت بڑا ہے انسان سوچے میں نے اس کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے اس کے سوالات کا جواب بھی دینا ہے تب یہ کیفیت نصیب ہو جائے گی جو حضرات صحابہ کرام کو نصیب ہو گئی کہ جنت کے وعدے ملتے رہیں لیکن خوف دلوں سے نہیں جاتا انہم الى ربہم راجعون رب کے سامنے لوٹنے کا خوف لیکن اب رب کے سامنے لوٹنے کا جب خوف آ گیا پریشانی کی کیفیت آ گئی یہ پریشانی کی کیفیت ان کو عمل سے دور نہیں کرتی ان کو عمل سے بھگاتی نہیں ان کو شیطان کا لکمہ نہیں بننے دیتی شیطان ان کو بھی سمجھانے کے لیے آتا ہوگا کہ دیکھو جب تم رب کی شان کے موافق عمل کر نہیں سکتے تو تمہارے ان اعمال کا کیا فائدہ جب تم توجہ سے نماز پڑھ نہیں سکتے تمہاری نماز پڑھنے کا کیا فائدہ جب تم دل کی حضوری کے ساتھ اللہ کا ذکر کر نہیں سکتے تمہارا ذکر کرنے کا کیا فائدہ جب تم توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر بیٹھتے ہو بار بار توبہ کرنے کا کیا فائدہ جب تمہارا استغفار تمہیں گناہوں سے نافرمانیوں سے نہیں روک سکتا تو بار بار استغفار کرنے کا کیا فائدہ تم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے وہ صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے بھی آتا تھا صحابہ کرام لانت بھیجتے اعوذ باللہ من من الشیطان الرجیم شر الوسواس الخناس ہم اس مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں انہوں نے اپنے اوپر ایک اور کیفیت طاری کر لی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بندے سے اللہ کی شان کے موافق عمل نہیں ہو سکتا اللہ کو پیش کرنے کے قابل لائق عمل نہیں ہو سکتا لیکن بندے کا کام کیا ہے الائی کا بس زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف جوڑو اگر ایک نماز ایسی ہے جو پیش نہیں ہو سکتی دس نمازیں پڑھو فرض پیش نہیں ہو سکتے سات نوافل ملا لو ایک وقت کا ذکر پیش نہیں ہو سکتا سارا دن اللہ کے ذکر میں گزار دو ایک وقت کا استغفار کافی نہیں ہو سکتا ہمیشہ استغفار میں لگ جاؤ ایک وقت کی توبہ کافی نہیں ہوتی ہمیشہ توبہ کرو نیکیوں کی طرف دوڑ پڑے کہا اللہ کی مرضی کے موافق نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں ہم اللہ کے وہ بندے بنتے جن کو اللہ رب العزت جب آسمان سے جھاپ کر دیکھے نیکیاں کرتے ہوئے نظر آئے عبادت کرتے ہوئے ہوئے نظر آئیں اللہ رب العزت کو رحم آ جائے گا اللہ رب العزت کو یہ خیال آئے گا اللہ رب العزت یہ سوچیں گے کہ میرے یہ بندے ایسا عمل نہیں کر سکے لیکن اپنی طاقت کے موافق تو عمل میں لگے رہے جتنی میں نے ان کو قوت دی تھی وہ ساری کی ساری قوت انہوں نے میری نیکیوں میں صرف کر دی اللہ رب العزت ان کو بخش دے گا اللہ رب العزت کو ان پر پیار آ جائے گا اللہ رب العزت کو ان پر رحم آ جائے گا اللہ رب العزت فرشتوں کو جمع کر کے کہہ دیں گے جاؤ میرے ان بندوں کے لیے بخش لکھ دو جاؤ میرے ان بندوں کے لیے جنت لکھ دو ان کے لیے معافی لکھ دو صحابہ کرام ہوشیار لوگ تھے انہوں نے کیسی ہوشیاری کی کیسی کیفیت اپنے اوپر تاری کر لی کہ ڈرتے ڈرتے بس عمل میں لگے رہو اللہ رب العزت جب تمہیں آمال میں لگا ہوا دیکھیں گے اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے یہ کیفیت کہ ڈرتے رہو اور عمل میں لگے خوف سے کانپتے رہو عمل میں لگے رہو بس الائی کا یوسار یا ہونا یہ لوگ نیکیوں کی طرف دوڑ پڑے وہ حملہ سابقون اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ان میں حصہ لے ایک دوسرے سے مطابقت کرنے لگے نیکیوں میں مقابلہ فلاں اتنی نماز پڑھتا ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں فلاں اتنی نماز پڑھتی ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں گی اتنی تلاوت ہوتی ہے میں اس سے زیادہ کروں گی فلاں کے بارے میں سنا اتنے ہزار بار دروشری پڑھتی میں اس سے زیادہ پڑھوں گی فلاں کے بارے میں سنا اتنے نفل روزے رکھتی میں اس سے زیادہ رکھوں گی یہ ایمان والوں کی شان ہے وہ ہم سابقون نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے دوڑتے ہیں آج فلاں نے اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کیا اچھا اگلی باری آئے گی انشاءاللہ یہ مجھ سے آگے نہیں نکل سکے گا میں اس سے آگے نکل جاؤں گا فلاں نے فلاں کام ایسا اچھا کیا اگلی بار جب وقت آئے گا یہ مجھ سے آگے نہیں نکل سکے گا وہ ہم سابقون ایسا مقابلہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے صاحب کرا فلاں کتنا یہ کام کرتا ہے میں اس سے زیادہ کروں میدان جہاد میں جا رہے یہی کیفیت فلاں نے پچھلی بار جہاد میں ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا اللہ کے نبی نے خوش ہو کر دعا دیتی تھی میں آج اس سے بڑا کام کر کے دکھاؤں مال خرچ کرنے کا وقت آ رہا ہے مقابلہ فلاں نے اتنا مال خرچ کیا تھا اللہ کے نبی نے کہا تھا تمہارے لیے تو جنت واجب ہو گئی میں آج اس سے زیادہ کروں گا کچھ بھی ہو جائے نماز میں مقابلہ روزے میں مقابلہ ذکر و فکر میں مقابلہ ان چیزوں کے مقابلے میں پڑ گئے صحابہ کرام اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے بندے ہیں جو بخشے گئے قد افلح المؤمنون یہ ایمان والے تو لازمن کامیاب ہوں پکی کامیابی ان کو ملی اللہ رب العزت کی طرف تو یہ نصاب ہے میری ماں بہنوں کہ اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ رب العزت سے مغفرت کی امید یہ دونوں باتیں اس توازن کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں جمع ہوں خوف کی ایک کیفیت اور امید کی ایک کیفیت خوف کی کیفیت آمال پر لگا دے اور امید کی کیفیت آمال میں تیز کر دے کہ زیادہ کریں گے اللہ رب العزت کو ضرور رحم آ جائے گا زیادہ کریں گے ہمارے رب کو ضرور ہم پر پیار آ جائے گا اپنی طاقت سے بڑھ کر کچھ کر لیں گے ہمارے رب کو ضرور رحم آ جائے گا وہ تو اپنے بندوں کے لیے شکور ہیں قدردان ہیں تھوڑی نیکی دیکھ کر تھوڑا کام دیکھ کر اپنی رحمت کے خزانوں کے منہ کھول دیتے اللہ رب شکور ہیں اللہ رب العزت تو یہ کیفیات انسان پر طاری ہو جائیں تب انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان کامل کی جاتا ہے المؤمنون ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے ہر عمل کیا ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخری بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے دنیا کے اتنے کام انسانوں کے ذمے لگا دیے اور دنیا کے اتنے مسائل اور جھمیلوں میں انسانوں کو پھنسا دیا عورتیں گھروں کے کاموں میں پھنسی ہوئی مرد دنیا کے کاموں میں اتنے پھنسے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنی پوری کی پوری زندگی اور پورا کا پورا وقت اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرے کس طرح ممکن اور صاحب کلام تو ہم سے بہت زیادہ کام کرنے والے ان پر معیشت کے مسائل بھی ہم سے زیادہ تھے کہ بےچارے بہت غریب لوگ تھے اپنے گھروں کا جو ہے وہ معاش چلانے کے لیے ان کو بڑی محنتیں مزدوریاں کرنی پڑتی تھی کافروں کے باغوں میں جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنت کے سردار دنیا کے سردار یہودیوں کے باغوں میں جا کر سارا دن ڈول کھینچا کرتے اور وہ یہودی کنجوس کو کنویں سے ڈول کھینچ رہے کتنا زور صرف ہوتا ہے انسان کا ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور کا دانہ دیا کر ہمارے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف چند کھجورے کمانے کے لیے جا کر اس طرح نوکری کیا کر صحابہ کرام کی عورتیں گھروں میں چکیاں پیس رہی ہیں بیچاری گھروں کی صفائی بچے اتنے زیادہ ان کو سنبھالنا اور پھر دین کے دوسرے کاموں میں بھی سبق پھر اس کے ساتھ اتنی نمازیں اتنا ذکر یہ سب کچھ کیسے ہو انسان اپنی زندگی کو ایسا کیسے بنا لے کہ کچھ بھی کرتا رہے اللہ رب العزت کے ہاں عبادت گزاروں میں لکھا جائے بہت آسان کام بہت ہی آسان سن کر بہت مشکل لگ رہا ہوگا کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے لیکن اگر حقیقت پر غور کیا جائے اس سے آسان کام کوئی نہیں اور صحابہ کرام جو اللہ رب العزت کی نظر میں اتنے بڑے مرتبے پا گئے کہ ہر ان کی زندگی کا ایک ایک سانس عبادت میں لکھا گیا وہ حضرات صحابہ کرام کی یہی ہوشیاری تھی جو میں ابھی بیان کرنے والا اس ہوشیاری کی وجہ سے اللہ رب العزت سے یہ مقام اور مرتبے پائے اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خادم تھے ایک بار سفر میں تھے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے وہ میں یا غلام اے بچے میری بات سن نو عمر تھے اللہ والوں کا کلی کیا میں تجھے کچھ ایسی بات نہ سکھا دوں ہننا جنہیں تو یاد کر لے تو تجھے بہت فائدہ ہو انہوں نے کیا یا رسول اللہ ضرور سکھائیے فرمائے احفظ اللہ یحفظ اتنی چھوٹی سی بات ہے اور اس کی تفسیر انسان کی ساری کی ساری زندگی پر محیط اگر ایک ہزار صفحات کی کتاب لکھی جائے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کی تشریف پوری نہیں ہوتی احفظ اللہ یحفظ بچے تو اللہ کو یاد رکھ اللہ تجھے یاد رکھے یہ نسخہ ہے ساری کی ساری زندگی کو عبادت بنانے کہ جو بھی کام کرنا ہے دنیا میں بس وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو گناہوں سے بچنا تو ایک الگ چیز ہے ہر انسان کے ذمے ہر حال میں لازم ہے انسان گناہوں سے بچے اور اس کے بعد اپنی ساری زندگی کو عبادت کیسے بنا لے اسی ایک چھوٹے سے جملے میں یہ بات مانی احفظ اللہ اللہ کو یاد رکھ یا کا وہ تجھے یاد رکھے کیسے تم کوئی بھی کام کرنے لگو دنیا کا ہو دین کا ہو معاش سے تعلق رکھنے والا ہو اپنی ہوائی سے ضروریات سے تعلق رکھنے والا ہو احفظ اللہ اس کے ساتھ اللہ کو یاد کر تم کھانا کھانے لگے تم نے اللہ کو یاد کیا بسم اللہ میں اللہ کے نام سے یہ کھانا کھا تم نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی پسند کی ڈش بنائی کھانا پکایا بھوک تمہیں لگی تھی کھانا کھانا تمہاری اپنی حاجت تھا اپنی ضرورت تھا تم نے اللہ کو یاد کر لیا اللہ رب العزت نے تمہیں یاد کر لیا احفظ اللہ تم نے اللہ کو یاد کیا بسم اللہ پڑھا یا اللہ میں تیرے نام سے یہ کھانا کھاتا ہوں اس لیے کھاتا ہوں کہ یہ میں کھانا کھاؤں گا مجھے اس سے جو قوت حاصل ہوگی آپ کی عبادت میں صرف کروں گا یا فرض کا اللہ نے آسمانوں کے اوپر تجھے یاد کیا اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے فرشتوں اس بندے کا یہ کھانا اب اس کی ضرورت نہیں رہا اب یہ اس کا اپنی حاجت کو پورا کرنا نہیں رہا بلکہ اب تو یہ میری عبادت بن گیا کہ اس نے اس کھانے سے پہلے مجھے یاد کیا اب میرا یہ بندہ یہ بندی جب تک کھانا کھاتے رہے خود لذت لیتے رہیں مزہ لیتے رہیں اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں حکم ہے تم ان کے لیے اس کو عبادت میں لکھتے رہو تم نے کھانا کھا لیا تمہارا سارا کھانا کھانا عبادت میں لکھا گیا جب تم نے کھانا کھا لیا اس سے فارغ ہو گئے پھر احفظ اللہ اللہ کو یاد کرو الحمد للہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کھانا کھلایا اللہ نے پھر فرشتوں کو اللہ نے پھر تمہیں یاد کیا فرشتوں کو کہا میرے فرشتوں اس بندے نے تو میری حمد کی اور اللہ رب العزت کے نزدیک تو حمد سے بڑھ کر کوئی دعا ہے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کی سب سے بڑی دعا ہی الحمد للہ ہے اس نے تو مجھ سے مانگ لیا اب اس کے لیے تم نیکیاں لکھتے چلے جاؤ تم لباس پہننے لگے لباس تمہاری اپنی ضرورت تھا تم نے لباس پہن گھنٹے اور کہا وقت اللہ کو یاد کیا اللہ نے تمہیں آسمانوں پر یاد کیا کہ میرے اس بندے کا لباس پہننا اب اس کی اپنی حاجت نہیں رہا یہ عبادت بن گیا اس کے لیے یہاں بھی نیکی لکھو تم نے قدائے حاجت کی تم بیت الخلا میں گئے وہاں سے نکل کر تم نے جاتے وقت بھی رب کو یاد کیا آتے وقت بھی رب کو یاد کیا تمہاری یہ قدائے حاجت بھی تمہارے لیے عبادت بن گئی تم سونے لگے تم نے سونے سے پہلے رب کو یاد کیا احفظ اللہ تم نے اللہ کو یاد کیا یا کا تمہارے رب نے تمہیں یاد کیا اس نے اپنے فرشتوں کو کہا میرے فرشتوں میرا یہ یہ بندہ میری بندی مجھے یاد کر کے سو گئے میرے حضور انہوں نے اپنی جان کو پیش کر دیا اب تم پوری رات عبادت میں لکھو اب تم پوری رات ان کی ذکر میں لکھو پوری رات ان کی نماز میں لکھو کہ یہ بندہ اور بندی تو اللہ کو یاد کر کے سوئے اٹھتے ہی تم نے پھر اللہ کو یاد کیا اللہ رب العزت الحمد للہ اللہ نے اللہ کو یاد کیا اللہ نے پھر تمہیں یاد کیا تمہارے اٹھنے کو بھی عبادت بنا دیا تم اپنے بچوں کے لیے ماسک کمانے کے لیے گھر سے گئے تم نے اللہ کو یاد کیا گھر سے نکلتے وقت تم نے گھر سے نکلتے وقت اللہ کو یاد کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجرون دعا پڑھ لی اللہ نے تمہارا یہ گھر سے نکلنا عبادت بنا دیا تم اپنی دکان پر جا کر بیٹھے تم نے تجارت کرنے کی دعا پڑھ لی اللہ نے تمہاری تجارت کو تمہارے لیے عبادت بنا دیا تم نے اپنے بچوں کے لیے ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ خریدا اس پر تم نے اللہ کو یاد کیا اللہ نے تمہارے اس عمل کو تمہارے لیے عبادت بنا دیا تم نے اپنے گھر میں اپنے اپنے شوہر کے کے لیے لیے بچوں کھانا پکایا اس پر تم نے اللہ کو یاد کر لیا اللہ نے تمہارے اس کھانا پکانے کو تمہارے لیے عبادت بنا دیا پھر جب تم نے کھانا کھا لیا کھانا کھاتے ہوئے اللہ کو یاد کیا وہ بھی تمہارے لیے عبادت ذرا سوچو تو صحیح کتنی آسان بات ہے ایک بار زبان ہلانا پڑتی ہے چند لمحوں کے لیے زبان کو زحمت دینا پڑتی ہے اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے کوئی حرج نہیں صرف اپنے دل کو متوجہ کر کے ہر عمل سے پہلے احفظ اللہ اللہ اللہ کو یاد کر لو تمہارا وہ عمل عبادت نہیں ہوگا رب العزت یہاں عبادت لکھا جائے یا فرض اللہ تمہیں ہر وقت یاد رکھے ہر وقت یاد رکھے اور پھر اللہ رب العزت کیسا یاد رکھتے تم بندے ہو ہم رب ہیں ہماری شان الگ ہے فرمایا کہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں اگر بندہ میری طرف ایک بالش کے برابر قدم بڑھاتا ہے میں ایک زرا کے برابر اس کی طرف بڑھتا ہوں بندے کا یاد کرنا کم ہے اللہ کا یاد کرنا اس سے زیادہ ہوتا ہے فض قرونی ازکرکم تم مجھے یاد کر لیا کرو بس میں تمہیں یاد کروں اور فرمایا کہ تم دنیا میں رہ کر مجھے یاد کرتے ہو جو بندہ یہاں رہ, رہ کر یاد کرتا ہے زکرت ہو پی بلا ان قرونی تھی میں اس سے بہتر لوگوں میں اس کو یاد کرتا ہوں جن میں یہ مجھے یاد کر رہا ہے یہ دنیا کے انسانوں میں مجھے یاد کرتا ہے میں آسمان کے فرشتوں میں اس کو یاد کرتا ہوں کتنا آسان سودا ہے کتنا اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ کی یاد نہ آپ جوتی پہنتے اللہ کو یاد جوتی اتار رہے اللہ کو یاد کر رہے گھر میں داخل ہو رہے اللہ کو یاد ہو رہے ایک چیز کی مستقل مستقل دعائیں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں ایک الگ دعا نکل رہے ہیں ایک الگ دعا مسجد میں نماز شروع کرنے کے لیے الگ دعا نماز ختم کر لی اس کے بعد الگ دعا گھر میں داخل ہونے کی الگ دعا گھر سے نکلنے کی الگ دعا لباس پہننے کی دعا کھانا کھانے کی دعا پانی پینے کی دعا دودھ پینے کی دعا اللہ رب العزت کی نعمتیں پھل نصیب ہو جائیں پھل کھانے کی دعا یہ سب دعائیں کیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے الفاظ میں اپنے رب کو یاد کرنا تھا وہ احفظ اللہ پر عمل کر رہے تھے تاکہ ان کا رب ان کو ہر وقت یاد کرتا رہے اور امت کو اس کی تعلیم دے کر چلے کہ تم اگر دگنا فائدہ اٹھانا چاہو تو الفاظ بھی وہی یاد کر لو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو اور اگر کچھ نہیں ہوتا کوئی ایک دعا بھی یاد نہیں رہتی تو جامع بات کیا ہے ہر کام کو کرتے وقت بسم اللہ اور جب اس کی تکمیل ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ بس اب یہ سارے کے سارے کام انسان اپنی ضروریات کی وجہ سے یہ کام ان مال کمانا انسان کی اپنی مجبوری تجارت کرنا اپنی مجبوری اللہ نے تو اللہ کی مجبوری تو نہیں اللہ رب العزت کا حکم تو نہیں کھانا کھانا اپنی مجبوری ہے قضائے حاجت کرنا اپنی مجبوری ہے لباس پہننا جوتی پہننا سر میں کنگی کرنا یہ ساری چیزیں انسان کی اپنی ضروریات ہیں لیکن جب اللہ کو یاد کر لیا یا کا اللہ نے بھی یاد کر لیا یہ ساری ضروریات لے کے حضرات صحابہ کرام نے اپنے اوپر یہ کیفیت ساری کر دی اس لیے ساری کی ساری زندگی کما لی اللہ رب العزت نے جس کو اسلام کی حالت سے چند لمحوں کی زندگی عطا فرمائی اس نے بھی کما لی جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی حالت میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ جتنی زندگی عطا فرما دی انہوں نے بھی خوب کما لیا اسی طرح کما لی کہ بس ہر کام کو عبادت بناتے چلے گئے نیکی بناتے چلے گئے بناتے چلے گئے اللہ رب العزت سے کماتے چلے گئے اور فرمایا کہ یہ مت سوچنا کبھی کہ تم اس طرح کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہیں دے دے کر تھک جائیں گے ایسا نہیں ان لا یا ملو حتہ اللہ رب العزت پر تھکاوٹ نہیں آتی تم تھک جاتے ہو تم دو چار دن اس بات پر عمل کرو گے کہ ہر کام کو نیکی بنانے کی بھرپور مچ کریں بس بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ سارا دن چلتا رہے دو چار دن بعد تنگ آ کر اس کو چھوڑ دو گے فرمایا اگر تم نہ تھکتے اللہ رب العزت تھکنے والے نہیں کہ وہ تمہیں ساری زندگی اس پر اجر دیتے چلے جاتے اور اپنے فرشتوں سے تمہارے لیے لے کے لکھواتے چلے جاتے تم اللہ کو یاد کرنے سے تھک جاؤ گے اللہ رب العزت تمہیں یاد کرنے سے ہرگز نہیں تھک ان لا یملو حتہ تملو اللہ ہر گز نہیں تھکتے تم ہی تھک جاتے تو میری ماں بہنوں ہم نہ تھکیں ہم نہ تھکیں اللہ کو یاد کرنے سے کوئی زور نہیں لگتا کوئی وقت نہیں لگتا کوئی پریشانی نہیں ہوتی کوئی کام نہیں چھوڑنا پڑتا بس ذرا دل کو متوجہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا ایک خالق و مالک ہے ہمارا ایک رب ہے ہم جو بھی کام کریں گے بس اسی کے لیے کریں ان سلاتی و نوسو کی للہ ہی رب العالمین میری نماز میری قربانی اور میری زندگی کا ایک ایک سانس حتیٰ کہ میرا مر جانا للہ رب العالمین میرے رب کے لیے ہے میرے اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے یہ اللہ کے لیے اسی طرح بنتا ہے کہ بس اللہ کی یاد ہر چیز کے ساتھ آ جائے ایک فض اللہ ایک فض اللہ اللہ کو یاد کرتے رہو یا اللہ تمہیں ہر وقت یاد رکھے ہر وقت تم اللہ کی نظر میں رہو گے ہر وقت تم اللہ رب العزت کی نگہ بانی میں رہو گے اور جب انسان اللہ کو ہر وقت یاد کرنے والا ہو جائے کیسی مزیدار کیفیت نصیب ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب فقیر ملنگ درویش کی تم کے تھے بس مسجد میں پڑے رہتے تھے مسجد نبوی شریف میں اور ہر وقت بس کسی گہری فکر میں ڈوبے رہتے گہری فکر میں سوچ میں پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کیا کرتے تھے بس کام یہی تھا مسجد میں جہاد کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اپنا گھوڑا پانچ کھولا تلوار اٹھائی جہاد کے لیے گئے واپس آ کر پھر مسجد نبی شریف میں بس نماز پڑھی اور پھر کسی فکر میں ڈوب گئے سوچ میں بیٹھے رہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے لیٹے ہوئے تھے نیند میں تھے تو مزاحن آ کر پاؤں پر پاؤں مارا زور سے ٹھوکر ماری تو یہ اٹھ گئے صبح صبح کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ وسلم تحجد کے اور تشریف لائے تو جیسے ہی اٹھے ہڑبڑا کر بیٹھ گئے اللہ کے نبی نے فرمایا کئی پاس بہت یا ہاری تھا اے حالتہ یہ بتاؤ تم نے کس کیفیت میں صبح صبح جب تم اب نیند سے اٹھے ہو اس وقت تمہاری ایمانی کیفیت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ باقی امت کو تعلیم ہو ان کی ایمانی کیفیت کا تو پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں بہت سچا پکا مومن ہوں سچا پکا مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ان لکل قول حقیقت فما حقیقت قولک اے حارثہ ہر بات کی کچھ حقیقت ہوتی ہے تم نے تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ تم بہت سچے پکے مخلص مومن ہو اس حال میں تم نے صبح کی تو بڑا دعویٰ ہے ذرا اس کی وضاحت کرو کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تم سچے پکے مومن عرض کیا یا رسول اللہ امینی میں اب اٹھا ہوں تو مجھے اپنے دائیں ہاتھ پر جنت نظر آ رہی اور میں آل جنت کو گویا اس جنت میں کھاتا پیتا اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا دیکھ رہا ہوں وہ ارل آئی اور میں اس حال میں اٹھا ہوں کہ میں جہنم کو اپنے بائیں ہاتھ پر دیکھ رہا ہوں گویا اور جہنم میں جو آلے جہنم ہیں ان کو عذاب ہوتا ان کا چیخنا چلانا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور میں گویا اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور اس کیفیت کا مزہ لے رہا ہوں کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے اب یہ کیفیت کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت اس کیفیت کے مزے میں سرشار اور اس لذت میں سرشار انسان کیسے ہوتا ہے جب انسان عادت ڈال لے اس بات کی احفظ اللہ احفظ اللہ کو ہر وقت یاد کرے ہر وقت یاد کرے ہر وقت یاد کرے اللہ رب العزت اس کے دل کو کھول دیتے ہیں اس کے سینے کو نور سے بھر دیتے ہیں اس کے دل و دماغ کو منور کر دیتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت کو دیکھنے لگتا ہے اللہ کے نور کا مشاہدہ کرتا ہے اللہ کی جنت کو دیکھنے لگتا ہے تاکہ اس کا شوق پیدا ہو اللہ کی جہنم کو دیکھنے لگتا ہے تاکہ اس کا خوف پیدا ہو اور اے ایسے اعمال سے بچے جن سے یہ جہنم لازم ہوتی ہے اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد کرنے کا تجربہ کر کے ہم دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے صحابہ کرام کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر مومن کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے اور اسی کو مرتبہ احسان سے شریعت میں تعبیر کیا گیا بخاری شریف کی روایت میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے فرمایا احسان یہ ہے انتاب اللہ کا کا تراہ تم اللہ کو ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو فلم تکن تراہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو اتنی کیفیت کا مزہ تو ضرور ہر وقت تمہیں نصیب رہے گا فی یا راک کہ میرا اللہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بس میں اللہ اپنے رب کی نظر میں ہر وقت ہوں ہر وقت اللہ رب العزت کی نظر مجھ پر ہے اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے انسان دنیا میں چل سکے یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ہر مومن کو ہوتی ہے شرط یہی ہے شرط یہی کہ بندہ ہر وقت اللہ کو یاد اپنے اندر اللہ رب العزت کی یاد کو ایسا بچا لے کہ کوئی کام بھی صبح سے لے کر شام تک ایسا نہ ہو جو عبادت کے زمرے میں نہ آتا ہو بس پھر اللہ رب العزت دل کو کھول دیں گے نبی کریم صلی اللہ جن پر میں صدف یا حارثہ حارثہ سچ کہتے سچ کہتے ہو جس مومن کو یہ مقام اور مرتبہ نصیب ہو جائے وہ مومن حقن اللہ کی نظر میں سچا مومن وہی ہے تو بس میری ماں بہنوں ہم اپنے اوپر اس کیفیت کو تاری کریں ہمارا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امید اور خوف کے درمیان آ جائے اور پھر اس امید اور خوف کی کیفیت یہ امید اور خوف کی کیفیت ہمیں اعمال سے غافل کرنے اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کی بجائے اعمال میں تیزی سبقت اور ترقی کا دائیا ہمارے اندر پیدا کر لے اور پھر احفظ اللہ یا کا کی صفت ہمیں نصیب ہو جائے کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے تاکہ پھر ہم بھی اللہ رب العزت کے نور کا دیدار کریں اللہ رب العزت کی جنت اور جہنم کا استحضار حاصل کر کے اللہ کے سچے پکے مومن بندوں والی زندگی گزارے اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرما دے تو آخر رب العالمین بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الا انت انا من الظالمین یا اللہ یا یا رحمان رحیم یا رحم الراحمین اپنی رحمت سے ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرما لیجئے جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دیجئے سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اپنا خوف نصیب فرما دیجئے اپنی رحمت کی امید نصیب فرما دیجئے حضرات صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی نصیب فرما دیجئے حضرات امہات المؤمنین اور صحابیات والی زندگی ان جیسا ایمان ان جیسے اعمال ہمیں نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہمیں اپنا ذاکر بندہ بنا لیجئے شکر گزار بندہ بنا لیجئے فما بردار بندہ بنا لیجئے یا اللہ نیکیوں کی رغبت عطا فرما دیجئے گناہوں سے نفرت عطا فرما دیجئے زندگی کے ایک ایک سانس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے ایک ایک لمحے کو اپنی عبادت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دیجئے اپنی رضا والی جنت ہمیں نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہمیں اپنی ناراضگی اور غصے سے بچا لیجئے اور اپنی ناراضگی کی علامت جہنم کو ہم سے دور فرما دیجیے یا اللہ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے حشر کی سختیوں اور تنگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے جہنم کے عذاب سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے مغفرت اولا ہم سب کو نصیب فرما دیجیے ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے اور ہم میں سے جو گزر چکے آپ کے حضور حاضر ہو چکے یا اللہ انہیں بھی نصیب فرما دیجیے ہمارے بڑوں میں سے چھوٹوں میں سے جو اس دنیا سے جا چکے یا اللہ ان پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما دیجئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے آگے کی ساری منزلیں ان پر آسان فرما دیجئے وہاں کی راحتیں لذتیں اور نعمتیں انہیں نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما دیجئے اپنا کرم فرما دیجئے اپنی رحمت والی نظر عطا فرما دیجئے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرا دیجیے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما دیجیے جو اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا دیجیے جن کی اولادیں نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے یا اللہ ہر خیر اور بھلائی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما دیجیے ہر وہ شر ہر وہ برائی جس سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں ان سے پناہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے ہمارے گھروں پر اپنی رحمت فرما دیجیے ہمارے شہروں پر اپنی رحمت فرما دیجیے ہمارے ملکوں پر اپنی رحمت فرما دیجیے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے انہیں غلبہ اور نصرت عطا فرما دیجیے پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے آفت زدہ مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے ان کو آفات سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے جن کے نقصانات ہو گئے ان کے نقصانوں کا اضالہ فرما دیجیے مسلمانوں کو باہمی ہمدردی اور نصرت اور اخوت کا جذبہ پیدا فرما دیجیے یا اللہ جو مسلمان دشمنوں کی قید میں ہیں دنیا میں جہاں بھی اسیر ہیں یا اللہ ان پر رحم فرما دیجیے انہیں جلد از جلد باعزت رہائی نصیب فرما دیجیے ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیجیے مسلمانوں کو ان کا درد اور غیرت عطا فرما دیجیے یا اللہ جو لوگ آپ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں ان کے جہاد کو قبول فرما لیجیے ان کی مدد و نصرت فرما دیجئے ان کے حفاظت فرما دیجئے آپ کے وہ بندے جن کے پیچھے آپ کے دشمن لگے رہتے ہیں یا اللہ اپنے ان تمام بندوں کی غیب سے حفاظت فرما دیجئے اپنی رحمت کے پردوں میں انہیں چھپا لیجئے اپنے خاص سطر میں ان کو چھپا لیجئے جس سے آپ نے اپنی ذات کو مستور فرمایا یا اللہ ان کی ہر طرف سے حفاظت فرما دیجئے یا اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما دیجیے یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر رحم فرما دیجیے پوری امت کو معاف فرما دیجیے پوری امت کی حالت کو سدھار دیجیے یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب نہ دیجیے یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دیجیے آسانی اور کشادگی کا معاملہ فرما دیجیے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعاؤں کی درخواست آئی ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دیجیے تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجیے جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے خیر ہے اپنی رحمت سے وہ ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجیے یا اللہ یا اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما دیجیے ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے منا کا انت سمی العالیم وتب علینہ ان انت التواب الرحیم وصل اللہ معبارک وسلم على عالیہ ومولانا محمد وعلى ولا علی اجمائین آمین